ابو حریرا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایسے درخت ہیں کہ سوار ان کے سائے میں سو برس تک چلتا رہے پھر بھی اس کا سایہ ختم نہ ہوگا جامع ترمزی حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو تیئیس یہ حدیث صحیح ہے